بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے